دیکھیے اس دنیا میں کام کرنے کے لیے چاہے پیغبر ہو یا ہم آپ ہو ایک ہی فارمولا وہ فارمولا کیا ہے مقصد کے راستے میں جو چیز رکاوٹ ہے اس کو اگنور کرنا نظر انداز کرنا لوگ کیا کرتے لگتے حل کرنے مقصد کے راستے میں رکاوٹ جو ہوتی ہے لگتے حل کرنے وہ مسئلہ ہی نہیں وہ طریقہ ہی نہیں جو رکاوٹ ہے اس کو اگنور نظر انداز سن رہے ہیں آپ میں ایک سپر فارمولا دے رہا ہوں ہمیشہ یاد رکھیے جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہیں گے چاہے دعوت کا ہو یا بزنس کا ہو یا جاب کا ہو ہمیشہ ایسا ہوگا کوئی رکاوٹیں سامنے ہیں تو کبھی یہ بےقوفی نہ حل کر لیں اس کی ایکسٹریم مثال ہے صحابہ کیا ہے ہاں۔ ایک صحابی تھے گاتا قصہ کہ ان کے یہاں پر تلوار لگی غزوہ تو تلوار لگی یہ پورا کٹا نہیں کچھ کٹ کر کچھ لٹک رہا تھا بائیں ہاتھ پہ تھا تو اب وہ غزوہ جاری تھا تو لیکن وہ لٹک رہا تھا جو مسئلہ پیدا کر رہا تھا تو جانتے انہوں نے کیا کیا تلوار سے اس ہاتھ کو کئی کاٹ دیا مسئلہ اگر آپ کا ہاتھ پیدا ہو تو اس سے بھی اگنور کرنا پڑتا ہے آپ کی ہیبٹ آپ کے بچے آپ کی فیملی آپ کا بزنس آپ کا جاب اگر مقصد میں رکاوٹ بنتا ہے تو کبھی وقوفی نہ کیجیے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرے اگنور اگنور اگنور مسئلہ دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو میرے بچے تھے ہماری بیوی کے سہیلی تھی ان کے شوہر پیسہ کماتے تھے میں کچھ بھی نہیں کرتا تھا میرے پاس نہ کچھ جاب نہ کچھ بزنس نہ کچھ آدم گڑھ قصہ ہے تو میری بیوی سے وہ کہا کرتی تھی کہ تمہارے شوہر جو ہے کچھ کرتے کراتے کیسے تم لوگ کام چلے گا وہ سمجھتے تھے کہ ان کا آدمی کماتا ہے پیسے کام چل رہا ہے میں کیا چلے گا تو آپ جانتے میں نے کیا کہا تھا آزم گڑھ میں میں ایک چھوٹی سی کمرے رہتا تھا میں کہیں باہر سے آیا ابھی میں دروازے پر پہنچا تھا کہ بیوی نے کہا کہ رضیا ایسا کہتی ہیں تمہارے بچوں کا کیا ہوگا کھڑے کھڑے میں نے کہا تھا کہ یہ کشتی اب تمام و سمیت بس اللہ کے حوالے یہ کشتی اپنے تمام و سمیت بس اللہ کے حوالے اور کیا اللہ نے مجھے نوز اللہ نوز اللہ دھوکہ دیا ہزار گنا بہتر ہم ماشاء اللہ دلی میں ہزار گنا کا ملین ٹائم بہتر ہم تو آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سوچ کر کے فیصلہ کیجیے آپ کو کیا کرنا ہے کچھ کرنے کا ابھی بھی فیصلہ کیجیے آپ کو پڑھنا ہے تو اور جو رکاوٹ بچے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں بچے کو آپ سنبھالیں گے تب بچے اچھے بنے گا میں نے اپنے بچوں کی بالکل نظر انداز کی کچھ بھی نہیں کیا بچوں کو بچے سب کے سب آج ماشاء اللہ خوب اچھے کیوں وجہ جانتے کیا ہے جب آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کرتے جانتے کیا ہوتا ہے ایک سپر کرنے والا وہ آ جاتا وہ ہوتا ہے انسینٹو داخلی محرک اندر سے جاگ اٹھتا ہے کوئی نہیں کہا تو میں کروں گا آئی ول ڈو اٹ ہر بچے کے اندر چاہے کہاں سے کہاں سے کبھی بھی کوئی بچہ جو ہے ایسا نہیں کرے گا کوئی سوسائڈ کر لے آپ نہیں کریں گے تو خود دوڑے گا خود محنت کرے گا تو بچوں کو اپنا آپ کو وہ اسپرٹ جگانے جگنا دیجیے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے فیملی کو لے کے بیٹھے ہوئے تو یہ لے کے لے کے بیٹھا ہوا وہ لے کے بیٹھا ہوا تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہمیں یہ ایک کام کرنا جیسے میں نے فیصلہ کیا مجھے دعوت کا کام تو جتنی چیزیں میں نظر آتی مثلا میری فیملی میں کم از کم ہزار آدمی افراد ہوں تو شادیاں ہوتی ہیں تو کارڈ آتے ہیں میں کبھی جاتے ہی نہیں آج نہیں یعنی پچاس برس سے میں اگر شادیوں میں جاؤں گا تو میرا کام کیسے ہوگا تو بہرحال اللہ تعالی نے دیکھی ہر انسان کو پیدا کیا ہوا ہے کسی رول کے لیے کسی رول کے لیے جسے ہماری بیٹی یہاں ہے فریدا اب میں بتاتا ہوں آپ کو کس ہم چاہتے تھے کہ انگلش کا انگریزی زبان کا ترجمہ قرآن دیپ کا کیونکہ ترجمے تو پچاس سے زیادہ ہیں سب بیکار ہیں کیونکہ اس میں کلیئرٹی نہیں سب کو شکایت کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں سمجھ میں تو ہماری بیٹی نے فیصلہ کیا کہ میں ترجمہ کروں گا تو دیکھتے انہوں نے ریڈیکیول کرتے ہوئے کہا کہ بشیا تو ہے نہیں میں بیس یعنی بیس تو ہے نہیں کیا انگریزی میں آپ ترجمہ کریں گے میری لڑکی کے بارے میں انہوں نے ایک سمجھے کہ ریڈیکول کرتے ہوئے کہا مطلب انگلش اسکول میں پڑھا نہیں ہے انگلش لینگویج میں کوئی کورس نہیں کیا ہے کسی بڑے انگریز داغ کے ساتھ نہیں رہی ہو ترجمہ کس کا ڈالو لیکن آپ جانتے ہماری بیٹی نے ایم اے بھی کیا سب کچھ کیا لیکن دعا کر کے دعا کر اور سارا ترجمہ قرآن مجید کا دعا کر آج وہی ترجمہ سارے دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہر جگہ ایک ہی ترجمہ ایسا ہے تو آپ لوگ جو ہیں میں یہ مان کہوں گا کہ سچائی اگر آپ کو مل ہے تو اللہ کے بھروسے میں سچائی پہ قائم ہو جائے گی اور کچھ بھی سب کچھ نظر انداز کر دیتے اللہ کے کھانے میں ڈال سب کام آپ کے بنتے چلے جائیں گے اور ایک بہت ضروری چیز ہے خرچہ کھٹانا آپ لوگ صرف کمائی بڑھانا جانتے ہیں خرچہ گھٹانا بھی آمدنی بڑھانا ہے خرچہ گھٹاؤ آمدنی اپنا بڑھ جائے تو آپ لوگ بالکل سمپل ہو جائیے بالکل خرچہ کم کر دیجیے اب بچوں کے لیے تو کچھ بھی خرچ کیجیے بچوں کو رونے دیجیے سمجھا ادھر لوٹتے ادھر گرتے گرنے دیجیے ہاتھ پاؤں ٹوٹ نہیں جائے گا بچوں پر خرچ کرتے ہیں تمہارا سوچی سبزی زندگی گزارنا سیکھی سوچ کر فیصلہ کر کہ مجھے یہ کام کرنا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ دعوتی یہ کام کریں اگر آپ کو دعوت میں سچائی نظر تو کیجیے نہیں تو پڑھنے آپ پڑھنا کام پڑھنی کچھ تو ڈسائڈ کیجیے یہ کیا کہ بچوں کو پالنا بچوں کو کھلانا یہ کوئی زندگی ہے یہ کوئی زندگی ہے بچوں کو خود ہی میں آپ بتاتا ہوں کہ بچوں کا فلسفہ دیکھیے بتاتا آپ بچوں کا بہت سادہ فلسفہ ہے دیکھیے وہاں بھی پارسی کرتا وہاں بھی پارسی کرتا ہوں ان کہ باپ جو تھا اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور یہاں یہاں خود کھڑا ہو گیا کہا کہ بیٹا آؤ بیٹا آؤ تو گود میں لینے کی وہ ایسے جھکا وہ پیچھے ہٹ گیا اور تھم سے گر گیا تو اس کہا کہ دیکھو بیٹے زندگی میں باپ پر بھی بھروسہ مت کرنا آپ جانتے اس انڈیا میں سب سے چھوٹی کمیونٹی ہے پارسی اور پارسیوں نے اس ملک میں انڈسٹریل امپائر بنا رکھا سب سے چھوٹی ٹائنی کمیونٹی انہوں نے انڈیا میں اپنا انڈسٹریل امپائر بنا رکھا تو اس کا فلسفہ یہ بچہ گر پڑا تو کہتا ہے کہ دیکھو بیٹے خود اپنے بل پر کھڑا ہونا ہے تو بیٹے باپ کچھ نہیں کرے گا تو آپ لوگ یہ سب کیجیے